اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتی ہیں نہ ان کے خون ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے انہی ان کو تمہارے پس میں کر دیا کہ تم اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ تم کو ہدایت فرمائی اور اے محبوب سنان کا والوں کو